سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام ذلحجہ کے مہینے پر ہوتا ہے محرم میں بھی قربانی کا پیغام اور ذلحجہ میں بھی قربانی کا پیغام محرم میں ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی محرم میں پیش آیا اور ذلحجہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تو ابتدا بھی قربانی انتہا بھی قربانی مومن کے لیے ایک پیغام ہے کہ تمہاری اس دنیا کی زندگی کا مقصد اپنا سب کچھ اللہ العزت کے لیے قربان کر دیں میری زندگی کا مقصد تیرے دل کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی تو سارا مقصود ہی اللہ رب العزت کے دین پر اس کے نام پر اپنا سب کچھ قربان دستور یہ ہے کہ ادنا آلہ پہ قربان ادنا آلہ پہ قربان اگر آپ غور کریں تو زمین کے اندر جو نمکیات ہیں وہ نباتات پہ قربان ہوتے ہیں ان کی غذا بنتے ہیں زمین میں سے درخت نکلتے ہیں پھل پھول نکلتے ہیں تو یہ نمکیات نباتات کے قربان اور یہ نب... یہ نباتات جو ہیں یہ سارے کے سارے حیوانات کے لیے قربان چنانچہ چارہ حیوانات کی ہی بنتا ہے زمین میں سے چارہ نکلا اس کو کاٹ دیا گیا اور کاٹ کے جانور کے آگے رکھا گیا جانور نے اسے کھایا اسے چبایا تو نباتات حیوانات پر قربان اور اگر غور کریں تو حیوانات انسان کے لیے قربان بکری کے گلے پہ چھری پھیری گئی اسے قربان کیا گیا اور اس کا گوشت انسان کی رضا بنا گیا ادنا اعلی کے لیے قربان اعلی پہ قربان نمکیات نباتات کے لیے قربان نباتات حیوانات کے لیے قربان حیوانات انسان کے لیے قربان اور انسان اپنے رحمان کے لیے قربان تو بندے کی زندگی کا مقصد اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کے نام پہ قربان کر اپنا مال اپنی جان اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر یہ مقصد زندگی ہے اسی لیے جو انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں بڑی سے بڑی قربانی دے وہ اللہ رب العزت کے زیادہ سے زیادہ بڑے مقدر بندوں میں شامل ہو جاتا ہے مومن کی پوری زندگی قربانیوں کا سبق ہے تنگی اٹھانا مجاہدہ کرنا مشقتیں برداشت کرنا دین کے لیے یہ مومن کی زندگی میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے انہیں پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے راستہ ذرا دشوار ہے مشقتوں سے بندہ وہاں پہنچتا ہے رب لئی تج کرنا پہنتا ہے آسائشانو نو آرام رب لئی تج کرنا پہنتا ہے آراماں نو کنڈیاں تے چلنا پیندا ہے گل نو گل نو کتنا ہی کوئی نازک بدن کیوں نہ ہو دین کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو ہر انسان جو اللہ رب العزت کا قرب چاہتا ہے اس کو قربانیوں سے گزرنا ہوتا ہے نوعیت مختلف ہوتی ہے حالات کے اعتبار سے قربانیاں دینی پڑتی ہیں کہیں خواہشات کی قربانیاں کہیں اپنی ضروریات کی بھی قربانیاں مختلف طرح کی قربانیاں دینی پڑتی بہرحال اس راستے کو طے کرنے میں انسان کو ہمت بلند رکھنی پڑتی ہے بڑے کٹھن ہیں راستے نبھا سکو تو ساتھ دو بڑے کٹن ہے راستے جو آ سکو تو ساتھ دو یہ زندگی کے فاصلے مٹا سکو تو ساتھ دو ہزار غم ہے یہاں ہزار آزمائشیں ہزار غم ہزار بار اٹھا سکو تو ساتھ دو اس بات کو صحابہ کرام نے بہت اچھی طرح سمجھ لیا تھا اس لیے وہ اللہ رب العزت کے دین کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے تھے دعائیں مانگتے تھے چنانچہ جنگ خود کی تیاریاں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اور عبداللہ ابن جہاش رضی اللہ تعالیٰ دونوں دوست ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلاط اسلام سے یہ بات سنی کہ مجاہد جب جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اس کی دعائیں اس راستے میں قبول ہوتی ہیں اس نے کہا میں نے بھی سنا کیا خیال ہے پھر میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہہ دینا آپ دعا کرو گے تو میں آمین کہوں گا جناب چاہیے دونوں دعا کرتے ہیں سعد اللہ نے دعا پہلے کی دعا کرتے ہوئے یہ دعا مانگی کہ اللہ کل میرا مقابلہ ایک بڑے قوی دشمن سے لو وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں خوب مقابلہ ہو ایسا مقابلہ کہ اس میں میں اللہ اس کو قتل کر دوں اور دشمن کے سرگنے کو مارنے کی سعادت مجھے نصیب ہو دوسرے نے آمین کہی اب اس کی دعا مانگنے کی باری تو دعا کیا مانگی اے اللہ کل میرا مقابلہ بڑے قوی دشمن سے ہو وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں اس مقابلے میں وہ ایک ایسا وار کرے اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہید کر دے پھر وہ میری آنکھوں کو بھی نکال لے میرے کانوں کو بھی کاٹ لے اور اے اللہ میں اسی حال میں قیامت کے دن تیرے سامنے پیش کیا جاؤں اور آپ مجھ سے پوچھیں میرے بندے تیری آنکھوں کانوں کا کیا ہوا اور میں عرض کروں اللہ یہ نذرانہ میں تیرے سبرد سے پیش کر کے آیا دوسرے نے آمین کہی اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی دونوں کی دعائیں قبول کی سعد دلانو اس کو یاد کر کے فرماتے تھے کہ میرے بھائی کی دعا مجھ سے بہتر دعا تھی تو اللہ تعالیٰ کے نام پہ شہید ہونے کے لیے قربان ہونے کے لیے تڑپ رہے ہوتے تھے دعائیں مانگتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے ہیں راستے میں قیام فرمایا رات کو جب سوئے تو تحجد کے وقت آنکھ کھلی تو آسمان پہ چودھری کا چاند نور برسا رہا تھا ماحول میں بھی ذرا ٹھنڈک تھی ہر طرف چاندنی چاندنی تھی اس وقت میں جب آنکھ کھلی تو عمر دلانو کو محسوس ہوا کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے یہ رحمتوں کے نزول کا وقت ہے اس وقت میں اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی اور دل کی تمنا پیش کی اے اللہ میرے دل کی یہ تمنا ہے اللہ مرزکنی شہادت اے مالک مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرمائیے قبری کی پلد حبیب اور مجھے اپنے محبوب کے شہر میں دفن ہونے کی شہادت اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں کتنی تڑپ ہوا کرتی تھی یہ اللہ رب العزت کی محبت کا اثر ہوتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ جان بھی قربان کرتے تھے اور احسان بھی اللہ تعالیٰ کا مانتے تھے یوں کہتے تھے گویا کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ اللہ رب العزت کی محبت کا راستہ بھی عجیب ہے چنانچہ صحابہ رام میں سے ایک معذور صحابی جو اپنے ٹانگوں سے معذور تھے اور اپنا توازن بھی قائم نہیں رکھ سکتے تھے امر بن جمع رضی اللہ تعالی چار بیٹے ان کے شریک جہاد ہیں دل میں تمنا اٹھی کہ میں بھی جہاد میں شریک ہوں تو نبی علیہ صاحب اسلام سے آ کے اجازت مانگی نبی علیہ شام نے فرمایا کہ آپ کے تو چار بیٹے جہاد میں شریک ہو رہے ہیں آپ معذور ہیں اگر گھر بھی رہے ہیں تو ٹھیک ہے اے اللہ کے محبوب میرا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے لنگڑے تم کے باوجود جنت میں چلا جاؤں نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی گھر آئے اہل خانہ کو کہا کہ جی تیاری کرو چنانچہ گھر میں تیاری ہونے لگی بیوی خامن کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہوتا ہے اس نے کئی دل لگی کے طور پر کہہ دیا ہمت بڑھانے کے لیے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ میدان جہاد سے بھاگ کے واپس آ رہے ہیں جیسے یہ سنا دعا مانگی اللہ تعلقی اے اللہ مجھے اہل خانہ کی طرف واپس نہ لاتا چنانچہ جہاد میں گئے پکاتا لکاتا لتا حتہ کوتی جہاد کیا اتنا کیا حتیٰ کہ شہید ہو گئے اب جب ان کی اہلیہ گئی ان کی لاش کو واپس لانے کے لیے تو سواری واپس نہیں چلتی تھی نبی اسلام کی خدمت میں معاملہ پیش کیا تو نبی شام نے پوچھا کہ جانے سے پہلے بات کوئی پیش آئی انہوں نے واقعہ سنایا فرمایا کہ اب اس کی لاش بھی واپس گھر کی طرف نہیں جائے گی جس قوم کے معذوروں کا یہ حال ہو اس قوم کے جوانوں کا کیا حال ہو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں معاذ اور معوت میدان بدر میں کھڑے ہیں تلوار بڑی تھی ان میں سے ایک کا قد اس سے چھوٹا تھا عبد الرحمان اللہ ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ میرے ساتھ کون ہے کہ ہم مل کے کفار کے ساتھ جہاد کریں گے تو دو چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئے تو میں سمجھا ادھر بھی کوئی جوان بڑا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا اتنے میں وہ بچے میرے قریب آ گئے اور قریب آ کے کہنے لگے چچا آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل کہاں ہے وہ کہنے لگے میں نے ان بچوں کو دیکھا کہ اتنے چھوٹے اور یہ کفار کے سرغنے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو میں نے پوچھا کہ بچوں پوچھ کیوں رہے ہو کہنے لگے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ نبی علیہ السلاط اسلام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے ہم نے عہد کر لیا یا تو وہ زندہ لوٹ کے واپس نہیں جائے گا یا ہم اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے جس قوم کے بچوں کا یہ عالم ہو پھر اس قوم کے جوانوں کا کیا عالم اور وہی ہوا کہ ان دو بچوں نے دل لا کے ابو جہل کو مارا جب جہاد شروع ہوا تو وہ اتنے چھوٹے تھے کہ کسی نے ان کا نوٹس ہی نہیں لیا اور یہ اندر سے گھوڑوں کے درمیان میں سے بھاگتے ہوئے پیدل اس کے پاس چلے گئے اور اس کے گھوڑے کی ٹانگ پہ وار کیا تو گھوڑا گرا اور گھوڑے کے گرنے سے پھر ابو جہل بھی گرا تو اس پہ انہوں نے وار کیا تو زخمی تو ہو گیا مگر یہ اتنے چھوٹے تھے کہ اس کا گلا بھی نہیں کاٹ سکتے تھے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اللہ نے یہ سعادت تھا آگے بڑھے اور انہوں نے ابو جہل کا گلا کاٹا گھروں کے اندر عورتیں تڑپتی تھیں چنانچہ نبی لیے سامنے اعلان فرمایا کہ جہاد کی تیاری کرو مدینہ طیبہ میں ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کر بیٹھی چاروں قطار رو رہی ہے رو کیوں رہی ہے کہ اس کے خامن شہید ہو گیا گھر میں اور کوئی مرد نہیں کہ جس کو تیار کر کے وہ محبوب کی میت میں بھیج دی اب رو رہی ہے کاش کوئی مرد میرا محرم ہوتا میں بھی اسے تیار کر کے بھیجتی رو رو کے طبیعت ہلکان ہوئی تو اپنے اس بچے کو اٹھایا سینے سے لگایا اور نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی اللہ کے نبی میرے اس بیٹے کو جہاد کے لیے قبول کروا لیجیے نبی شام نے فرمایا کہ یہ بچہ اتنا چھوٹا ہے یہ جہاد میں کیسے شریک ہو سکتا ہے تو عرض کرنے لگی کہ اللہ کے محبوب آپ میرے اس بیٹے کو ایسے مجاہد کے حوالے کر دیجئے کہ جس کے پاس ڈھال نہ ہو تاکہ جب وہ مجاہد جائے اور سامنے سے دشمن تیروں کی بارش برسائے تو وہ تیروں سے بچنے کے لیے میرے بیٹے کو آگے کر دے میرا معصوم بیٹا تیروں کو روکنے کے کام آ سکتا ہے اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے اللہ فتح شام ایک کتاب ہے علامہ واقعی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھی آج کل اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے نوجوانوں کو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے اس میں صرف پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت کیسے ٹھاٹھے مارتے تھے اور وہ اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے تھے چنانچہ خالد بن ولید ولیانوں کے شجاعت کے واقعات اور ایک صحابی کے زرار بن ازمر رضی اللہ تعالی ان کے واقعات بلکہ وہ تو اس کتاب کے ہیرو نظر آتے ہیں کیا عجیب واقعات اس کتاب میں ہیں سبحان اللہ ننگے یعنی گھوڑے کی ننگی پیٹ کے اوپر بیٹھ کر بغیر زین کے جہاد کے لیے چلے جاتے تھے اور کئی مرتبہ اپنے جسم کے اوپر کرتا نہیں بس تہمن ہوتا تھا اور ننگے بدن کے ساتھ جہاد کرتے تھے کوئی ڈھال نہیں کوئی کچھ نہیں جہاد کر رہے ہوتے تھے مگر شیر کی طرح دشمن کے دل ٹہلتے تھے سامنے جو لوگ آتے ہیں ان کو مولی گاجر کی طرح طرف دیا کرتے تھے ایک مرتبہ جب شام کے وقت مسلمان حضرات پیچھے ہٹے تو سردار لانو کو نہ دیکھا تو خالد نبی لانو بڑے حیران ہوئے اور مان لگے کہ جاؤ شہیدوں میں تلاش کرو ان میں بھی نظر نہ آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو دوبارہ حملہ کرنا چاہیے کہ پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو فرماتے ہیں کہ جب دوبارہ حملہ کرنے لگے تو ایک سوار کو دیکھا تازہ دم گھوڑا لیکن اس نے اپنے چہرے کے اوپر ڈھاٹا باندھا ہوا یعنی کپڑے سے جیسے کئی دفعہ لپیٹ لیتے ہیں اور کبھی اس کا گھوڑا ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے لگے کہ جب دوبارہ ہم نے حملہ کیا تو وہ میرے قریب قریب کئی مرتبہ میں نرگے میں آتا تو وہ مجھے نکالتا اور وہ نرگے میں آتا دشمن کے تو میں اسے نکالتا اس طرح مل کے ہم نے جہاد کیا جب لوگوں کو ہم نے پکڑا ان سے پوچھا بھائی بتاؤ ہمارے اس مجاہد کا کیا بنا ان کا جناب ان کو تو گرفتار کر کے پہنچا دیا گیا پیچھے بھیج دیا گیا تو خالد نے فیصلہ کیا کہ پیچھے ہٹتے ہیں چنانچہ پیچھے ہٹے فرماتے ہیں کہ وہ مجاہد جب آیا تو میں نے دیکھا کہ اتنا اس نے قتال کیا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پورا بدن خون سے تر بتر تھا میں اس کی بہادری کو دیکھ کے بڑا متاثر ہوا تو میں نے اس کو بلا بلایا اور کہا کہ مجاہد تو کون ہے تو جواب میں خاموشی دوبارہ پوچھا کہ مجاہد تو کون ہے تو جب خاموشی دیکھی تو میں نے کہا کہ میں لشکر کا سپہ سالار حکمن پوچھ رہا ہوں کہ بتاؤ کون ہو کہتے ہیں اس وقت ایک نسوانی آواز آئی اور بتانے والی نے بتایا کہ میں بن ازور کی بہن خولا ہوں میں ان کی بہن خولا اور حضرت میں نے پیش کی اجازت اس لیے نہ مانگی کہ آپ انکار فرما دیں گے اور جب بھائیوں پہ مصیبتیں آتی ہیں تو پھر بہن ہی تو کام آیا کرتی اور میرے بھائی کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا تو آپ اجازت دیجئے تو ایک قافلہ ان کی تلاش کے لیے نکلے ایسی ہمت کی بات کی کہ حضرت خالد فوراً ان کی تلاش میں نکل کھڑے خیر اللہ کی شان کے ان کو راستے میں چھڑوا کر واپس لے آئے تو ایک عجیب واقعہ جو اصل سنانا تھا یہ تو تھوڑا بیک گراؤنڈ کے طور پہ بتا دیا کہ ایک مرتبہ جہاد کرتے ہوئے وہ دشمن کے گھیرے میں آ گئے اب جب دشمن کے گھیرے میں آ گئے تو کئی گھنٹے جہاد کرنے کے بعد ان کا گھوڑا تھک گیا وہ چاہتے تھے کہ گھوڑے کو بھگائے مگر گھوڑا اتنا تھک چکا تھا کہ وہ اب بھاگنا مشکل تھا اس کے لیے اور چاروں طرف ان کے دشمن تو دشمنوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب گھوڑا بھاگ نہیں رہا تو انہوں نے اپنا دائرہ تنگ کرنا شروع کر دیا تاکہ ان کو زندہ گرفتار کر جب انہوں نے دیکھا کہ اب دشمن میرے اتنے قریب آ رہے ہیں اور زیادہ متفقر ہوئے گھوڑے کی لگام کھینچتے ہیں تو گھوڑا تھکن کی وجہ سے آگے بڑھتا ہی نہیں تو جب انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا بہت تھک چکا تو کتاب میں لکھا ہے کہ یہ اس وقت گھوڑے کے اوپر جھکے اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ پھیر کر فرمانے لگے اے گھوڑے تو تھوڑی دیر کے لیے میرا ساتھ دے ورنہ میں نبی علیہ السلام کے روزے پہ جا کے تیری شکایت کروں گا اے گھوڑے تو تھوڑی دیر کے لیے میرا ساتھ دے ورنہ میں نبی اسلام کے روزے پہ جا کے تیری شکایت کروں گا یہ الفاظ کہنے کہ گھوڑا ہنہایا اور ایسے بھاگنے لگا کہ جیسے تاہدم ہوتا ہے اور انہوں نے دشمن کا حسار توڑا اور باہر تشریف گھوڑے تھک جاتے تھے مجاہد نہیں تھکا ایسے لوگ جی جال اللہ جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اسے سچ کر دکھایا ایسے لوگ تھے حیران ہوتے ہیں ان کی زندگی کے ان حالات کو پڑھتے وجہ کیا تھی ان کے دل اللہ رب العزت کی محبت سے لبریز تھے اس لیے اللہ کے نام پر قربان ہو جانا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا تھا استقامت استقامت کے پہاڑ ہوتے تھے اور اللہ رب العزت کو یہی استقامت مطلوب ہے دیکھیں ایک گھوڑے کے اندر وفا ہوتی ہے اس کا مالک اسے کھلاتا ہے پلاتا ہے پالتا ہے تو گھوڑے کو پتا ہوتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے کسی مقصد کے لیے پالا اب جب اس کا مالک اس پر سواری کر کے میدان جہاد میں پہنچتا ہے تو گھوڑے کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے دشمن کی سطح ہے مالک گھوڑے کو بھاگنے کے لیے اپنی ایڑی کا اشارہ کرتا ہے تو گھوڑا بھاگنا شروع کرتا ہے سامنے سے دشمن کے تیر آ رہے ہیں وہ گھوڑے کے جسم میں لگ رہے ہیں گھوڑے کے جسم سے خون نکلتا ہے مگر اس گھوڑے کو اتنی سمجھ ہے کہ میرے مالک نے مجھے آج اس وقت کے لیے کھلایا اور پلایا تھا اب میں ثابت کروں گا کہ میں وفادار ہوں پیچھے نہیں ہٹوں گا تو گھوڑا اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کرتا دشمن کی سبوں میں گھستا ہے تیر ہو تفنگ ہو تلوار ہو نیزا ہو یا بھالا ہو اس کے جسم سے خون کے فوارے چھوٹتے رہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا اپنے دشمن کو دشمن کی اپنے مالک کو دشمن کی سبوں تک پہنچاتا ہے اس لیے کہ مالک نے آج تک تجھے کھلایا اور کھلایا جب گھوڑے نے اپنے مالک سے اتنی وفاداری کا اظہار کیا تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند آئی اللہ تعالیٰ نے مجاہد کے اس گھوڑے کے قدموں سے لگ کر جو مٹی اڑ رہی تھی اللہ نے قرآن مجید میں اس مٹی کی بھی قسمیں کھائی ارشاد شاد فرمایا فلاحیات غلحن فلموریات قدن فلمیر صبح کتنے قدردان ہیں کہ ایک وفادار گھوڑے کے قدموں سے اڑنے والی مٹی کی بھی آپ کسمیں کھا رہے ہیں تو جو مجاہد اپنی جان پیش کر رہا ہے اللہ کے ہاں پھر اس کا کیا مطلب تو مومن کے اندر استقامت ہوتی ہے تو ہم اللہ رب العزت سے آزمائشیں مانگے نہیں اس لیے کہ ہم کمزور ہیں آزمائش کے قابل نہیں ہیں لیکن اگر وقت آ جائے تو پیچھے مڑ کے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کے نام پر پلے اور جس کے نام کا کھایا آج اسی کے نام پہ قربان ہونے کا وقت آیا حالات اس تیزی سے بدل رہے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ مستقبل میں کیا پیش آنے والا ہے علماء طلباء بالخصوص جو دین کے محافظ ہیں انہیں اس دین کی حفاظت کے لیے اور زیادہ قربانیاں دینی پڑ سکتی ہیں پہلے بھی ایسا ہوا ہمارے اقابرین علماء جمن نے قربانیاں پیش کی تب یہ دین بحفاظت ہم تک پہنچا اگر وہ حضرات قربانیاں نہ دیتے تو آج دین ہم تک اس طرح نہ پہنچ پاتا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان کی قربانیوں کا آج ہمیں فائدہ ہوا کہ ہم دین کے اوپر آج زندگی گزارنے میں آسانیاں محسوس کرتے ہیں چنانچہ ایک مرتبہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ان پر مقدمہ چلا سنداری کا خالق دینا حال کراچی میں ان کی تلبی ہوئی مولانا محمد علی جوہر اور اور بہت سارے لوگ اکابر وہ بھی وہیں موجود تھے تو فرنگی نے بلایا اور کہا کہ حسین احمد تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یہ جو فتوا دیا کہ فرنگی کی فوج میں نوکری کرنا حرام ہے نہیں اجازت اس کی تو اس کا پتہ ہے تمہیں نتیجہ کیا حضرت نے فرمایا ہاں مجھے پتا ہے اس کا نتیجہ کیا اس نے کہا کیا نتیجہ ہے تو حضرت کے کندھے کے اوپر سفید چادر تھی تو حضرت نے اس کو کہا کہ یہ اس کا نتیجہ کراچی میں ان کی تلفی ہوئی مولانا محمد علی جوہر اور اور بہت سارے لوگ اکابر وہ بھی وہیں موجود تھے تو فرنگی نے بلایا اور کہا کہ حسین میں تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یہ جو فتویٰ دیا کہ فرنگی کی فوج میں نوکری کرنا حرام ہے نہیں اجازت اس کی تو اس کا پتہ ہے تمہیں نتیجہ کیا حضرت نے فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا اس نے کہا کیا نتیجہ ہے تو حضرت کے کندھے کے اوپر سفید چادر تھی تو حضرت نے اس کو کہا کہ یہ اس کا نتیجہ ہے اس نے کہا کیا مطلب کہنے لگے کہ یہ کفن ہے میں اپنے کندھے پہ لے کے آیا ہوں کہ تم اگر مجھے پھانسی بھی لے لو گے تو کفن میرے پاس ہوگا مولانا محمد علی اللہ تو حضرت کچھ تھوڑا سا ایسا جو مانیجا جواب کہ جس سے آپ بچ جائیں ہمیں آپ کی بڑی ضرورت ہے آپ ہمارے سر کا سایہ ہے آپ جیسے اکادر ہمیں پھر نہیں ملیں گے مگر حضرت کی شان اس وقت کیا تھی سبحان اللہ فرنگی کہتے کہ تمہیں کفن لانے کی کیا ضرورت تھی جس کو حکومت پھانسی دے اس کو کفن بھی حکومت دیتی ہے تو حضرت مدنی رحمت اللہ نے فرمایا کہ حضرت کفن حکومت دیتی ہے میں اپنا کفن اس لیے لایا کہ فرنگی کا کفن لے کر جاتے اللہ کے حضور مجھے آتی ہے میں کفن میں تمہارا کفن لے کے بھی نہیں جانا چاہتا کیا استقامت کے پہاڑ اللہ اکبر کبیرہ جناب اس قسم کے واقعات آپ کو کتب کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں ملیں گے سعید بن رحمت اللہ علیہ ان کو حجاز بن یوسف نے گرفتار کیا مخالفت تھی تو وہ چاہتا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے تو جب بلایا تو پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام اس نے کہا صحیح ہے کہتے ہیں مجھے تو تم شکی بن کثیر رکھتے ہو صحیح کے بالمقابل شکی بدبخ اور جبیر کہتے ہیں اصلاح کی ہوئی چیز اور کثیر کثر سے ٹوٹی ہوئی چیز انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جس ماں نے میرا نام رکھا وہ مجھے تم سے زیادہ بہتر جانتی تھی جس ماں نے میرا نام رکھا وہ مجھے تم سے زیادہ بہتر جانتی تھی کہنے لگا کہ تو بھی بدبخت ہے تیری ماں بھی بدبخت ہے اس نے کہا کہ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے تو اس نے غصے میں آ کے کہا میں ابھی تجھے جہنم رسید کرتا ہوں تو جواب میں فرمانے لگے کہ اگر میں تجھے اتنے اختیار والا سمجھتا تو تمہیں سجدہ کرنا شروع کر دیتا کہ تو جہنم میں بھیجنے کے قابل ہے تیرا اختیار اتنا ہے تو میں تجھے سجدہ ہی کر لیتا اب وہ بڑا سچ ہوا یعنی موت کے وقت تو بندے کی سانس گرا خشک ہو جاتا ہے آواز نہیں نکلتی اور ان کو دیکھو کہ شیر کی طرح آگے سے گرج رہے ہیں جواب دے رہے اس نے کہا کہ اچھا تم کیسے قتل ہونا پسند کرتے ہو تو جواب میں فرمان لگے کہ جیسے خود آپ قتل ہونا پسند کریں ویسے میں بھی پسند کرتا ہوں پریشان کہنے لگا کہ اچھا میں جلاد کو بھی بلاتا ہوں چنانچہ اس نے جلاد کو بلایا اور کہا کہ ان کو قتل کر دو تو جیسے ہی انہوں نے سنا تو وہ تیار ہونے لگے تو یاد پوچھتے ہیں کہ تمہاری کوئی آخری تمنا کہنے لگے ہاں دو رکت نفل پڑھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا پڑھ لو انہوں نے دو رکت تو پڑھی مگر بڑی خفیف ہلکی جلدی جلدی سے مکمل کر لی بڑا حیران ہوا لگا کہ مشہور ہے کہ تم تو بڑی ہی لمبی نماز پڑھتے ہو اور آج تو دو رکھ تم نے بڑی ہلکی پڑھی تو کہنے لگے کہ ہلکی اس لیے پڑھی کہ تمہارے دل میں یہ گمان نہ ہو کہ موت کے ڈر کی وجہ سے یہ اپنی نماز کو لمبا کر رہا ہے مختصر نماز پڑھی اس نے کہا اچھا, اس کو لٹاؤ تو جب اس نے یہ کہا تو آپ نے فوراً اپنا چہرہ قبلے کی طرف کیا اور یہ پڑھا دلی وجہ تو وجہ فطر سماوات وسط تو اس کو غصہ آیا وہ کہنے کا کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دو تو لوگوں نے ان کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر کے رخ بدل دیا تو وہ پڑھنے لگے پہلی نوات وسو اللہ اس نے کہا کیا اچھا، اس کا چہرہ نیچے زمین کی طرف اونٹا لٹا دو جب ان کو اونٹا لٹایا تو زمین پہ لیٹ کر انہوں نے کہا منہا خلقناکم جب انہیں شہید کیا گیا اتنا خون نکلا اتنا خون نکلا کہ جگہ ہی ساری خون سے بھر گئی لوگ بھی حیران تو حجاج بن یوسف خود بھی حیران اس نے اتفاق سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے بڑے لوگوں کو قتل کیا گیا مگر بب تھوڑا سا خون نکلتا ہے اور آج تو اتنا خون کے حیران ہے اطبا نے کہا کہ علم طب کی روح سے ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں کو جو قتل کیا جاتا تھا ان کے دل سے موت کا خوف سوار ہوتا تھا اس خوف کی وجہ سے ان کا خون خشک ہو جاتا تھا تو قتل کرنے کے باوجود جسم سے خون نہیں نکلتا تھا اس بندے کو جو مارا گیا لگتا ہے کہ موت کا خوف تھا ہی نہیں لہذا جتنا خون تھا اصلی حالت میں باقی رہا اور ان کے شہادت کے بعد سارا خون جسم سے باہر نکلا تو موت کے وقت بھی ان کو ڈر نہیں ہوتا کیسے لوگ تھے جناب سے ایک بزرگ تھے ان کو بادشاہ نے بلایا اور اس میں بادشاہ نے کہا کہ تماشا میں بھی دیکھوں گا جب شیر کے آگے ڈالا تو شیر آیا اور ان کے قدموں میں اس طرح بیٹھا جیسے کتا پاؤں چاٹنے لگ جاتا ہے اپنے مالک کے تو وزیر بڑا سمجھدار تھا اس نے بادشاہ کو کہا کہ دیکھو یہ کوئی مقبول بندہ ہے اللہ کا اس لیے ابھی معافی مانگ لو ورنہ اس کی بدوا ہو گئی تو تمہاری آئندہ نسل بھی برباد ہو جائے گی تو بادشاہ نے ان کو اسی وقت بلوایا اور اپنی پگڑی ان کے پاؤں میں رکھی اور معافی مانگی اور ان کو کہا جی بس میں اب آپ کو جو ہے واپس گھر بھیجا اب جب گھر بھیجا تو بیوی تو سمجھ رہی تھی کہ میرے خامن کو آج شہید کر دیا گیا جب اس نے اچانک اپنے خامن کو دیکھا تو بڑی حیران ہوئی آپ زندہ سلامت واپس آ گئے انہوں نے واقعہ سنایا کہ بھائی یہ واقعہ پیش آیا تو بادشاہ نے مجھے واپس گھر بھیج دیا اب بیوی بیوی ہوتی ہے اس کے دل میں بات آئی تو اٹھنے لگی اچھا ایک بات سچی سچی بتانا ان کا کیا کہ جب شیر تمہاری طرف آ رہا تھا بھوکا شیر تو اس وقت تمہیں ڈر لگا ہوگا تو بتاؤ کیا سوچ رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ جب شیر میری طرف آ رہا تھا اور میرے پاس چاٹنے کے لیے قریب آیا تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں شیر کا لواب پاک ہوتا ہے یا نہ پاک ہوتا ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا لواب پتہ نہیں پاک ہوتا ہے یا نہ پاک ہوتا ہے یعنی ذرا برابر بھی ان کے دلوں میں موت کا خوف نہیں ہوتا تھا یہ تھے ہمارے اکاوے ان نمایا قوم یہ الموت اس لیے تو خط لکھا تھا فرنگی کو کہ میرے ساتھ ایک ایسی قوم ہے جو موت کو اس طرح محبوب رکھتی ہے جیسے تم شراب کے پیالے کو پینا محبوب رکھتے ہو یہ سب کسی تھا اللہ کے نام پر جان دے دینا یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے تو یہ اس کے یہ آج ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہم جان تو کیا قربان کریں گے اللہ کے نام پہ ہم تو اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر پاتے سوچے نا جانا کہاں ہے اور کھڑے کہاں ہے ناجائز خواہشات کو بھی قربان نہیں کرتے کیونکہ جانے کیا قربان کریں گے یہ اپنا سب کچھ کیا قربان کریں گے شیطان پھونک دے تو لوگوں کچھ ٹوٹ جاتا ہے اس وقت گناہ کے لیے آمادہ اس کے ہم تو اسے نہیں کہتے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ عرب کے مقبول بندے بنے ہمیں اپنے اندر استقامت پیدا کرنی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے شریعت کے اوپر اپنی زندگی کو ہم نے لانا ہے پھر اس بات کا دلیل ملے گی کہ واقعی یہ بندہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنا چاہتا ہے چلے آپ کو جوانوں کی باتیں سنائیں ذرا اپنے بوڑھوں کا بھی حال لیجیے اور بوڑھے بھی مرد نہیں ایک عورت کا واقعہ سناتے ہیں اسما رضی اللہ تعالی عنہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بری ہو گئی آنکھوں کی بینائی چلی گئی موتیا دن سا آ گیا تو نظر نہیں آتا تھا بڑھاپے میں ان کے بیٹے عبداللہ اللہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ لو ان کو بھی اسی طرح حجاز نے اپنا ایک لشکر بھیجا اور چاہتا تھا کہ ایسے حق دو بندے کو قتل کر دیا جائے حکام دنیا اسی طرح کرتے رہتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کسی کو کہ یہ حق کی بات کرے گا جھکے گا نہیں بکے گا نہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کانٹا ہی نکال دو تو اس نے بھی ایسا ہی کیا چنانچہ عبداللہ ابن زبیر نانو کے ساتھ چند سال ان کے ساتھی تھے لیکن سامنے لشکر بہت بڑا تھا تو ان کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے وہ گھر کے قریب تھے ان کے دل میں خیال آیا کہ بھائی اب تو میں تھوڑے دن کے بعد شہید کر لیا جاؤں گا تو میں جاؤں اور اپنی والدہ سے آخری وقت میں دعا لے لوں تو جب دل میں یہ بات آئی تو وہ گھر کے اندر داخل ہوئے والدہ کو ملے اور کہنے لگے امی بس ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں شہید کر دیا جاؤں گا ماں نے پوچھا بیٹا تم حق پر ہو یا نہیں میں حق پر ہوں آپ جانتی ہیں فرمانے لگی بیٹا اگر تم حق پر ہو تو پھر تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے اب بوڑھی ماں کہہ رہی ہے جوان بیٹے کو کہ بیٹا اگر تم حق پر ہو تو تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے آگے سے انہوں نے کہا کہ امی بس مجھے یہ خیال آتا ہے کبھی کہ یہ لوگ مجھے جب شہید کریں گے تو میری لاش کا مسلح کر دیں گے یعنی میری لاش کو قیمہ بنا دیں گے مصب کر دیں گے تو آگے سے بوڑھی ماں جواب دیتی ہے کہ بیٹے جب بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کی بوٹیاں بنانے کی اسے تکلیف نہیں ہوا کرتی جب بکری کو ذبح کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کی بوٹیاں بنانے کی اسے تکلیف نہیں ہوا کرتی تو تمہارا بھی قیمہ بنا دیں گے تو تمہیں کیا تکلیف ہو ماں یہ بات کر رہی اب کس پر انہوں نے دعا مانگی انہوں نے دعا کے لیے کہا اور اجازت مانگی تو ماں نے تین دعائیں دی ایک دعا یہ دی اے ماں تو جانتا ہے یہ میرا وہ بیٹا ہے جو سردیوں کی لمبی رات تیرے سامنے قیام کی حالت میں گزار دیا کرتا تھا اے اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو سردیوں کی لمبی رات تیرے سامنے قیام میں گزار دیا کرتا تھا اور یہ میرا وہ بیٹا ہے جو گرمی کے لمبے دن کی سختی اور گرمی روزے کی حالت میں برداشت کیا کرتا تھا اور اے اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جس نے اپنے ماں باپ کے دل کو خدمت کے ساتھ خوش کیا میرے اس بیٹے کی مدد فرمانا یہ بات جب ماں نے کی تو فرمانے لگی کہ بیٹا میری بینائی نہیں کہ میں تمہارا چہرہ دیکھ سکوں اب تم ذرا میرے قریب ہو جاؤ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارا بوسا لوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگ ملوں بیٹے میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں دیکھ تو نہیں سکتی تمہارا چہرہ نہیں دیکھ سکتا میں ماؤں اتنا میرا دل ضرور چاہتا ہے کہ تم قریب ہو جاؤ میں تمہارے چہرے کو بوسا دوں اور میں تمہارے جسم کی خوشبو سونگ ملوں جس قوم کی بوڑھی عورتوں کا یہ حال سبحان اللہ اس قوم کے جوانوں کا پھر کیا حال یہ تھا اللہ کے نام پر جان دینا قربانی دینا اس لیے دین کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کی ان کے لیے آسانت علی کے پاس میں آتا ہے جس مومن کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو اور اس کو دین کے راستے میں کوئی تکلیف بھی نہ آئے یہ مرے گا تو ایک قسم کی مناسب اس شخص کو موت آئے اس لیے ہر بندے کے دل میں یہ تمنا ہو ہم اس قابل نہیں ہیں لہذا آزمائشیں سے مانگتے نہیں ہیں مگر دل کے اندر ایک تمنا تو ہونی چاہیے اس لیے اللہ رب العزت کو شہید بہت محبوب ہوتا ہے سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے حدیث پاک کا مقوم ہے شہید کا مرتبہ دیکھیے مرتبہ دیکھیے ذرا کہ جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے اس کے خون کا ٹکرا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں خون کا خطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اللہ رب العزت اس کی مقصد پہلے فرما دیتے ہیں اگلی بات سنیے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے نام پر شہید ہوتا ہے اب عام دستور تو یہ ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو تو اس بندے کو نہلانا چاہیے غسل دینا چاہیے ولی ہو ابدال ہو کتب ہو اپنے وقت کا کوئی بڑا بزرگ ہو اگر موت آ جائے شریعت کا حکم اس کو غسل دے دیا جائے کیونکہ اس کے اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے اس کو تیاری کروا دی جائے لیکن ایک آدمی جو شہید ہوا اب اس کا مرتبہ دیکھیے اللہ اس شہید کو بھی نہلا دے اللہ نے اپنا ضابطہ بدل دیا پر ہرگز نہیں یہ میرا بندہ تو خون میں نہا چکا ہے اب اسے دنیا کے پانی سے نہلانے کی کیا ضرورت کوئی بھی ولی کتب اب دال بہت ہوتا ہے حکم ہوتا ہے غسل کے بعد اس کو کفن پہنا دو یونیفارم پہنا دو اس سے مالک الملک کے سامنے پیش ہونا ہے لیکن جب شہید کی موت آتی ہے پروردگار کیا ہم بھی اس کو یونیفارم پہنا دیں پر نہیں جن کپڑوں پر خون کے داغ لگ چکے اب مجھے یہ کپڑے بھی اس کے اچھے لگتے ہیں اس کو کپن میں جانے جو ہے پہنانے کی بجائے انہی ہی کپڑوں کے اندر دفن کر دیا جائے کیا مت کے دن لیے میرے سامنے پیش ہو اور یہ خون کا گل پھولوں کا گلدستہ میں اپنی دیکھ سکوں اور پھر اگلی بات علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو مقرب کیوں نہ ہو کتنا بڑا صاحب روحانیت کیوں نہ ہو جب بھی کسی آدمی کی موت آتی ہے تو ملک الموت اس بندے کی روح کو قبض کرتے ہیں لیکن جب کسی شہید کی شہادت کا وقت آتا ہے وہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس وقت ملک موت سے فرماتے ہیں ملک موت یہ بندہ میرے نام سے جان قربان کر رہا ہے لہذا تو ذرا پیچھے ہٹ جا اور اس کی روح کو مجھے قبض کرنے دے لہذا شہید کی روح کو اللہ رب العزت خود قبض فرماتے ہیں بڑے ایسے بڑا ولی ہوا اس کو کہتے ہیں ہو گیا میت ہے شہید کا وقت آیا تو میں ودا سکون ہوں یہ میں یو سلو سبھی ضابطہ بدل دیا نہیں جانتے میرے نام پر یہ جان قربان کر رہا ہے خبردار تم اسے مردہ نہیں کہہ سکتے بل درد ہیں زندہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی سچی محبت عطا فرمائے اور دین کے اوپر اپنا سب کچھ اللہ رب العزت قربان کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین دعا کر لیجیے سبحان ربی العالی وقاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی غرضوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما ہمارے سیلوں کو اپنی محبت سے لفظی کرنا اپنے آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے اندروں کے اپنے ذکر کو جاری روئے روئے ہوئے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی پوٹی پوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے مالک جو گناہ نے دن میں کیے معاف کروا جو راتوں میں کیے معاف کروا جو محفل میں کیے معاف کروا جو تنہائیوں میں کیے معاف کروا اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف کروا اور جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف کروا اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ کروا بری رات سے محفوظ کروا برے کاموں سے محفوظ